لیکن تم نے گناہ نہیں چھوڑے اس لیے کہ تم نے گمان کر لیا کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت کو ان امال سے جو تم کرتے ہو بات سمجھیے کتنی توجیحات میں نے بتائی ہے پہلی توجہ کیا ہے تم نہیں چھپتے تھے سمجھا دوسری توجہ کہ تم چھپ سکتے نہیں تھے پہلی توجہ کے اندر ولاکن کے بعد کیا نکالا ہے میں نے تیرون کیا نکالا لیکن تم چھپتے تھے کیوں چھپتے تھے اس لیے کہ تمہارا خیال تھا کہ اللہ کو جو کام کیے جائے ان کا علم نہیں ہوتا دوسری توجہ پر ان کے بعد کیا نکالا ماں ترک تم لیکن تم نے گناہوں کو چھوڑا جب تم چھپ نہیں سکتے تھے تو تمہیں چاہیے تھا کہ ترک کر دیتے لیکن تم نے ترک نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس لیے کہ تمہارا گمان تھا تو خدا ان اعمال سر کو جانتا ہی نہیں کچھ سمجھ آیا ہے کتنی توجہ ہو گئی ہے اب سنو سوال سوال ہوتا ہے دونوں توجہوں کا کہ جب یہ دونوں توجیحات تم نے کی تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین مکہ کا عقیدہ تھا کہ خدا کو بعض کاموں کا علم نہیں ہے وہ چھپی ہوئی باتوں کا علم حالانکہ وہ لوگ تو خدا کو عالم الغیب شہادہ سمجھتے تھے سوال سمجھو اوپر دیکھو وہ لوگ کیا تھے اللہ پاک کو کیا سمجھتے تھے چھپی چیزوں کا جاننے والا غیر چیزوں کا جاننے والا کیوں وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے نہیں کرتے تھے پڑھا مسئلہ میں تفصیل گزری ہے اور معبود کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ علم غیب جانتا ہو کیا جانتا ہو یاد ہے مسئلہ میں سمجھایا ہوں کہ لوازم الوحیت کیا ہے الوحیت کے لوازم میں سے پہلی چیز کیا ہے علم غیب جب وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کو خالق مانتے تھے اللہ کو مالک اور متصرف سل امور احضام مانتے تھے پھر امور الحقیرہ بھی مانتے تھے کہ جب اس کا پکا فیصلہ آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو جب وہ خالق مالک خدا کو مانتے تھے خدا کی عبادت کرتے تھے تو پھر تو وہ ظاہر ہے تو خدا کو عالم الغیب سمجھتے تھے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں سمجھتے تھے وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ خدا کو بعض اعمال کا علم سوال سمجھ آیا ہے اب اس کے تین جواب ہیں کتنی جواب ہیں تین پہلا جواب پہلا جواب یہ ہے کہ جناب من یہ آیت جو آ رہی ہے اس جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا نہیں جانتا یہ شر دمائے کلیلہ مشرقین کے حق کے اندر ہے کس کے حق کے اندر ہے دمائے کلیلہ مشرقین کے اندر ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ خدا ظاہر باتوں کو جانتا ہے اور چھپی باتوں کو اوپر کی باتوں کو سنتا ہے اور چھوٹی باتوں کو جو چھپ کر کی جائیں ان کو نہیں سنتا یہ ایک چھوٹا سا طائفہ تھا ان کے اندر جمہور مشرقین اس بات کے قائل نہیں تھے ایک چھوٹا سا طائفہ تھا جو عقیدے کا موتقد تھا اور یہ عجت ان کے بارے میں آئی ہے اور جس طرح میں نے ابھی شان نزول بتایا تھا کچھ سمجھ آیا ہے پہلا جواب کیا آیا کہ یہ آیت جمی مشرقین کے حق کے اندر نہیں ہے جمی مشرقین جو تھے جمہور مشرقین جو تھے وہ خدا کے علم کے قائل تھے بعض مشرقین سے یعنی ایک شرزما کلیلہ ایک چھوٹا پیسہ تھا ان کے اندر جو اس بات کا موتقد تھا اور یہ عجد بھی ان کے بارے میں آئی ہے جس طرح کے شان نزول سے معلوم ہو رہا ہے سمجھ آئے ہے دوسرا جواب سنو بات دوسرا جواب یہ ہے کہ مشرقین قائل تھے موتقد تھے اس بات سے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے ظاہر بھی اور ظاہر بھی اور سب کو جانتا ہے لیکن رات دن جو وہ اس منہمک تھے آمال بد کے اندر تو ان کے حال کو دیکھ کر ان پر فتوا لگایا گیا کہ گویا تم اس بات کے معتقد ہو کہ اللہ پاک چھپی باتوں کو نہیں جانتا کیا سمجھ رہے ہو وہ اس بات کے معتقد تھے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے لیکن ان کا جو حال تھا وہ جو رات دن ان کا کردار تھا کہ چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے اس کو دیکھ کر یہ کہا گیا کہ ہاں گویا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ان کاموں کو کچھ سمجھ آیا نہیں ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں پہلے بھی سمجھا آیا ہوں مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا نماز ادھر شروع ہے اور تم کمروں میں بیٹھے ہو میں ادھر سے گزرتا ہوں میں کہتا ہوں اصلا تو واجبہ تم اصلا تو یہ نماز فرض ہے اب حالانکہ آپ حضرات بھی جانتے ہو کہ نماز کیا ہے فرض ہے نہیں ہے لیکن کمروں میں بیٹھا رہنا یہ حال تک ادا کر رہا ہے کہ گویا کے تم نماز کی فرضیت کے معتقد اگر معتقد ہوتے تو مسجد میں آتے کمروں میں بیٹھا رہنا یہ عمل بتا رہا ہے کہ گویا کے تم نماز کی فرضیت کے معتقد نہیں ہو اور میں کہہ رہا ہوں سرا تو واجب یہ نماز فرض ہے سمجھ رہے ہو یہاں بھی ایسے ہیں کہ وہ لوگ اس بات کے متقد تھے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے ظاہر کو بھی اور لیکن رات دن ان کا منہمک ہونا اعمال سیاح کے اندر گویا وہ اس بات سے قائل ہے کہ اللہ نہیں جانتا اور اس لیے ان پر الزام لگایا گیا ہے یہ کیا لگایا گیا ہے الزام کہ گویا کہ تم اس بات کے متقد ہو کہ اللہ ان اعمال کو نہیں جان رہا حالانکہ وہ متقد نہیں تھے ان کے حال کو دیکھ کر یہ فتوا لگایا گیا ہے کچھ سمجھ آیا ہے کتنی جواب ہو گئے دو اب میں تیسرا جواب دے رہا ہوں ذرا سمجھو بات کو اصلی جواب یہی ہے دو تمہیدیں عرض کرتا ہوں کتنی پہلی تمہید پہلی تمہید یہ ہے کہ اعمال سیاح دو قسم ہیں اعمال سیاح سات پہ دونوں بنا پر سمجھایا ہوں وہی بات پھر کہہ رہا ہوں اعمال سیاح کتنی قسم ہے مشرقین مکہ جو اعمال سیاح کرتے تھے وہ کتنی قسم ہے دو ایک قسم وہ ہے جس کو وہ خود بھی گناہ سمجھتے تھے جس کو وہ خود بھی بنا قتل چوری ڈاکہ سمجھا صحیح اور یہ کام جو ہے اعمال سیاح ان کو وہ مرتکب بھی تھے اور خود بھی کیا سمجھتے تھے گناہ سمجھتے تھے دوسرا قسم عمارے سیاح کا وہ ہے جن کو وہ خود گناہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ مجھے رضا الہی سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے وہ ہے بزرگوں کو پکارنا بزرگوں کی عبادت کرنا لاکھ اس کی قبر کے پھیرے دینا ان کی منتیں دینا اور غائبانہ حاجات میں ان کو پکارنا یہ جو ہے یہ کام وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی رضا کا موجب ہے کیا ہے بان اب اللہ اللہ وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں یہ ہمارے مقرب ہیں کیا ہے مقرر یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں اور یہ اعمال مجھے بے رضائے الہی ہے جب ہم بزرگوں کو پکارتے ہیں تو اللہ ہم سے کیا ہوتا ہے راضی ہوتا ہے اللہ ہم سے کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے سنو سنو توجہ کرو ذرا اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے اور اللہ ہم سے کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے یہ امور یہ اعمال موجب رضائے الہی ہے یہ اعمال اور یہ امور کیا ہیں تو وہ گناہ جو وہ لوگ کرتے تھے وہ کتنی قسم ہو گئے ایک قسم وہ ہے جن کو وہ خود بھی گناہ سمجھتے تھے بنا قتل چوری ڈاکہ وغیرہ ایک قسم وہ ہے جن کو وہ خود گناہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ الٹا موجے میں رضائے نہیں سمجھتے تھے یہ تمہید ختم ہو گئی اور تمہید سنو بات علم کا حضرت ایک تو ہے حقیقی معنی کیا ہے حقیقی معنی تو ہے علم کا دانستن اور جاننا یہ معنی ہے نا اور ایک معنی ہے جسے ہم کہتے ہیں عموم المجاز ہے تو مجازی معنی نام اس کا کیا رکھا ہے عموم المجاز کا معنی مجازی معنی ایسا عام لیا جائے کہ حقیقت بھی اس کا فرد بن جائے تو میں مانا کر رہا ہوں ناراض ہونا کیا مانا کر رہا ہوں سزا دینا ناراض ہونا دونوں ایسی چیزیں ہیں میری طرف دیکھو بھائی علم ملزوم ہے اور سزا دینا اور ناراض ہونا اس کو لازم ہے میں وضاحت کرتا ہوں یہ لفظ یاد کر لو علم کیا ہے ملزوم اور سخت ناراض ہونا یہ اس کے لیے کیا ہے لازم کس طرح مثلا میں ایک طالب علم کو دیکھتا ہوں کہ وہ غلط کام کر رہا ہے کیا کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے مثلا نماز شروع ہوتی ہے اور طالب علم یہاں کھڑے ہو کر پیچھے باتیں کر رہے ہیں صف میں شامل نہیں ہوتے یا نماز کا امام صاحب السلام علیکم وسلم کا فوراً باتیں شروع ہو گئی باتیں ختم نہیں ہوتی پیچھے آدمی نماز پڑھ جاتے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں آپس کے اندر اس کی نماز میں خلل آ رہا ہے لیکن ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے توجہ نہیں ہے منہمت ہیں باتوں کے اندر پتہ نہیں کمروں میں باتیں ختم نہیں ہوتی یہاں شروع ہو جاتی ہیں مثال دے رہا ہوں مثال دے رہا ہوں ہاں تو جب مجھے علم ہوا کہ یہ کام ہو رہا ہے تو علم کو ناراضگی لازم ہے یا نہیں ہے علم آئے گا تو غلط کام کا علم آئے گا تو ناراضگی بھی اگر علم نہیں تو سخت بھی تو علم ملزوم اور سخت کیا ہے لازم ہو گئی بات بات لیجیے اب یہ دو تمیزوں کے بعد اب میں اصل بات کر رہا ہوں سنو بات کن تم تست رونا آئیں گے شادالے تم سم حکم بلا ابھار حکم بلا تم دنیا کے اندر برے کام کرتے تھے اور تم چھپتے نہیں تھے برے کام کرتے تھے اور ظاہر ظہور کرتے تھے وہ کام چھپ چھپ کر نہیں بلکہ ظاہر ظہور کام کرتے تھے کیوں اس لیے کہ تمہارا عقیدہ تھا کہ ان کاموں پر خدا ناراض ہی نہیں ہوتا ان کاموں پر خدا خدا ان کاموں پر ناراض بلکہ یہ کام موجب بے الہی ہیں دنیا کے اندر جن کاموں کو تو موجب بے رضائے الہی سمجھتے تھے اور ظاہر ظہور اور جہارم کرتے تھے نعرے لگا لگا کر کلندر شاہباد جاتے تھے لات اور مناد کی قبور کی حاضری دیتے تھے اور کہتے تھے خدا راضی ہے خدا کبھی ناراض نہیں ہوگا تم اس لیے کرتے تھے تم اس لیے نہیں چھپتے تھے کہ تم انہیں ان کو کیا سمجھا تھا مجھے بے رضائے اللہ ہی سمجھا ہوا تھا آج تم ظالکم ذنکم ذنن ظالکم ذنکم الذی ظننتم بربکم فاستہ فاستاتم من الخاسرین اسی گمان نے تمہیں برباد کر ڈالا آج تم برباد ہو کچھ سمجھ آیا ہے جی۔ کیا سمجھ آیا کن تم تختہ تم یہ کام چھپ چھپ کر شہادت آغا کا تمہیں کوئی خطرہ نہیں تھا کیوں اس لیے کہ تم سمجھتے تھے کہ خدا ان کاموں پر کبھی ناراض ہوتے ہی نہیں ہے خدا ان کاموں پر راضی ہے کیا ہے ہاں سنو گا لا یا عالموں کا مانا کریں گے لا یس خاتو لا یا عالموں کا مانا ذکر ہے ملزوم کا ارادہ ہے اوپر سمجھ لو اوپر سمجھ لو پھر اندر دیکھیں گے اوپر سمجھ لو پہلے لا یا عالم و بے لا اللہ پاک ناراض نہیں ہوتا بہت ان اعمال پر جو تم کرتے ہو کیوں ناراض نہیں ہوتا یا تو اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو علم نہیں یا تو اس لیے ناراض نہیں ہوتا کہ اس کو بھی میں نے بتایا شرد میں کلیلہ کا عقیدہ تھا اور یا اس لیے ناراض نہیں ہوتا کہ وہ کام اچھے ہیں مجھے بے رضائے ہے بزرگوں کو پکارنا ان کی منتیں دینا ان کی قبر سے جھاڑو کرنا ان کی عبادت کرنا یہ کام جو ہے اللہ کو معلوم تو ہے لیکن ناراض نہیں بات سن کرو مانا مما کن تم سستا دے اور نہیں تھے تم دنیا میں جھکتے تھے تم اس بات سے کہ گواہی دیں گے اوپر تمہارے کان تمہارے اور آنکھیں تمہاری اور چمڑے تمہارے لاکن فعل فال لاکن لاکن لاکن تم ما فعل تم لیکن تم کرتے رہے جو کچھ کے کرتے رہے کم زنن تم تم کیونکہ تاکہ نے گمان کر لیا کہ بے شک اللہ نہیں ناراض ہوتا بے شک اللہ نہیں سزا دے گا نہیں ناراض ہوگا نہیں سزا دے گا بہت کو ان امال سے جو تم کرتے ہو ول کا ہے وہ اعمال شرکیا جن کو عند اللہ مستحسن مانتے تھے وہ اعمال شرکیا جن کو عند اللہ ہاں اللہ ناراض نہیں ہوتا کیوں ناراض نہیں ہوتا یا تو اس لیے کہ جانتا نہیں حقیقی معنی جس طرح کا شرک نئے کلیلا کا جانتا تو ہے لیکن وہ کام اچھے ہیں افعال مستحسن ہیں اس لیے ان پر ناراض نہیں ہوتا اور سزا نہیں دیتا جن کو وہ اعمال شرکیہ جن کو عند اللہ عند اللہ چپ کرتے تھے نہیں لکھا ہوا کیا نیچے تو بولتے کیوں نہیں ہو جن کو عند اللہ جن کو احمد اللہ مستحسن مانتے تھے وہ کہتے تھے خدا ان کاموں میں راضی ہے اللہ اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے اللہ نہیں ناراض ہوتا بہت ان اعمال پر نہیں سزا دیتا نہیں سزا دے گا نہیں ناراض ہوگا بہت ان اعمال پر جو تم کرتے ہو وزالکم اور یہی گمان تمہارا وہ جو گمان کیا تم نے ساتھ اپنے پروردگار کے اردا اسی گمان نے برباد کر ڈالا تم کو تم ساری زندگی یہ سمجھتے رہے کہ بزرگوں کو پکارنا خدا کے ہاں اچھا کام ہے خدا کے ہاں بولا کرو بولا کرو چودھریوں بولا کرو خدا کے ہاں چاہے اچھا کام ہے لیکن ہوا کیا تم من الخاسرین پت ہو گئے تم ہمیشہ برباد ہونے والے ہو گئے تم ہمیشہ برباد ہونے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم برباد ہو گئے خسارہ اب بھی لکھا ہے نیچے خاصرین کے نیچے کیا لکھا ہے یہ گمان تمہارا وہ جو گمان کیا تم نے اپنے پروردگار کے متعلق اسی نے برباد کر ڈالا تمہیں پر ہو گئے تم من خاص کرینا ہمیشہ کے لیے تباہ ہونے والے سمجھیے بات شان نزول عرض کیا پھر اس کے بعد دو مطلب عرض کیے پھر اس کے بعد ایک سوال عرض کیا پھر اس کے کتنی جواب دیے یس بس اگر صبر کریں یہ لوگ فنار و سمجھ لو مجھ سے طرف دیکھو بات سمجھو کسی مجرم کو جب حاکم سزا دینے لگتا ہے کسی مجرم کو جب حاکم سزا دینے لگتا ہے تو بعض اوقات مجرم چپ کر کے پڑا رہتا ہے مسکین بن کر تو حاکم کو ترس آ جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے ایسا ہے نہیں مجرم جو ہے وہ مسکین بن کر چپ کر کے پڑا رہتا ہے تو حاکم اس کو چھوڑ دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اور بعض اوقات مجرم دھاڑ فریاد کرتا ہے روتا پیٹتا ہے تو پھر بھی حاکم کو ترس آ جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرنے والے جو دنیا میں شرک کرتے رہے اور ان کاموں کو مجھے رضا اللہ ہی سمجھتے رہے یہ آخرت کے اندر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور اگر آخرت میں جہنم کے اندر یہ صبر کر کے پڑے رہیں گے تب بھی نہیں نکل سکیں گے اور اگر دھار فریاد کریں گے پھر بھی نہیں نکل سکیں گے کسی حال میں ان پر تک ہم نہیں کیا جائے گا پھر ہو تک اگر صبر کر کے پڑے رہیں گے تو بس آگ رہنے کی جگہ ہوگی ان کی ہمیشہ پڑے رہیں گے آگ میں اللہ ہم سب کو محفوظ فرما لے نکل کا یعنی صبر مجھے بے رحم نہ ہوگا یعنی سب نہ ہوگا بھو اور اگر وہ معافیا مانگیں گے کیا کریں گے معافیا مانگیں گے دھار فریاد کریں گے معافیاں مانگیں گے پس نہیں ہوں گے وہ منل موتا توبہ قبول کیے ہوں ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی ان کو معافی نہیں دی جائے گی بس وقت نالحم قرآن اب حضرت تمہید اپنا یہ اس سورت کا مقصودی مضمون آ رہا ہے کیا آ رہا ہے صبح میں نے بتایا تھا نا یہ سورت جو ہے وہ ایک سوال کا کیا ہے سوال یہ ہے کہ گھروں میں پتھر لگتے ہیں ڈھیلے لگتے ہیں بزرگوں کو پکارتے ہیں ڈھیلے لگنا بند ہو جاتے ہیں بعد اوقات بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بزرگ کو ہے بیماری ختم ہو جاتی ہے یا بزرگ جو ہے خواب میں آتا کہتا ہے تو نے میری منت نہیں دی اس لیے میں نے تیروں پر مار ڈالی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ کیا ہے اللہ نے جواب دیا کہ یہ سب کس کا مشغلہ ہے کس کا شیاتین اور جنات کا کام ہے کہ وہ ڈھیلے مارتے پھر بزرگوں کو پکارتے ہیں تو شیاتین اور جنات بند ہو جاتے ہیں انسان سمجھتا ہے کہ بزرگوں نے ڈھیلے مروائے تھے حالانکہ یہ بات نہیں ہے خواب میں آنے والے بھی جنات اور شیاتین ہوتے ہیں سمجھا اور اس بزرگ کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہوتا یہ اس صورت کا مقصودی مضمون ہے اور جواب ہے سوال کا شاید سہاربردی علامہ سہاربردی بزرگ گزرے چار سلسلے ہیں بڑے صوفیاء کے قادریہ اور اپنا نقش بندیا چشتیا اور سہاربردیا سہاربردیا سلسلے کے بڑے ہیں ان کی کتابیں عوارف المعارف کیا ہے ہمار المعارف حضرت اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے آپ حضرات کے پاس کہ انسان کو جب شیطان بےمان گمراہ کرتا ہے نا شرک و کفر کی طرف لے جاتا ہے تو پھر عبادت کرواتا ہے زیادہ کیا کرواتا ہے عبادت کرواتا ہے رقو سجدے حج سج کے تاکہ اس کو یہ خیال رہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں میں نیکی کر رہا ہوں اور اس بات کی طرف توجہ بھی نہ ہو کہ میرا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے سمجھ رہے ہو شیطان بےمان اس لیے تم نے دیکھا ہوگا مشرف زیادہ رگڑے کرتا ہے رگڑے دیتا ہے سمجھا مافی رگڑتا ہے تصویر زیادہ پڑتا ہے کیونکہ شیطان بےمان اس کو ان باتوں میں لگا دیتا ہے اعمال میں لگا دیتا ہے اور عقائد کی اصلاح کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیتا پھر ایسے وہ سمجھ رہے ہو ہاں۔ لکھا ہے تمہارے پاس شیخ شہابین الدین آوار فلم المعارف میں لکھا ہے کہاں لکھا ہے میں ایسے پڑھ رہا ہوں یہ لکھا ہے ہاشیت کا لکھا ہے جس کو نظر آ گیا وہ دوسرے کو بتائے یہاں لکھا ہے یہاں حاشیت کا دیکھو یہ شیخ الدین سارب الدین کہاں لکھا ہے شیخ شہاب الدین سارب الدین اللہ نے عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کسی کو عقائد میں گمراہ کر لیتا ہے تو اس کو ذکر شروع کرا دیتا ہے اور رلاتا ہے تاکہ شرک پر متنوع نہ ہو جائے پھر شیر لکھا ہے بر زبان نام حق بر جان شاہ گند و کفر و شرک بر ایمان شاہ جی، نہیں ہاں زبان پر تو نام حق ہے اللہ کا نام ہے لیکن ان کی جان کے اندر جو ہے وہ کفر و شرک کا گند بھرا ہوا بات سمجھ گئی ہے اب پڑھو گے اور حضرت یہ قرآن ابھی نیچے آ رہا ہے سمجھا آگے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون یہ اس کے لیے تمہید بھی ہے وقيضنا لهم قرنا کرو مانا اب خیال کرو ذرا اور مقرر کر دیا ہم نے ان پر قیدنا پہ لکھا ہے سبب ضلالت کیا کا سبب کا بیان ہے اور مقرر کر دیے ہم نے لہم ان کے اوپر لکھا ہے دنیا میں چل گئے دنیا میں کوان ساتھی نیچے لکھا ہوگا شیاتی چل گئے اب عربی عبارت پر پڑھو اخدان و و اصحابن دوست اور ساتھی من غوات الجن جنن گمراہ کرنے والے جنوں سے یہ رول مانی کا حوالہ ہے اور بھی عبارت ہے ہاں؟ من غوات الجن والان سے من غوات ہاں، جنوں سے ان کے ساتھی بن جاتے ہیں سر زین الحم زین کا مشغلہ قورانہ طریقہ ہے ان کو رکھا کا مشغلہ کیا ہوتا ہے بس مزین کر دیتے ہیں وہ سے ان کے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے آئے جو کچھ ان کے آگے پیچھے آئے وہ ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں سمجھا ہر قسم کے ہیلے اور بہانے سکھاتے ہیں ان کو اب ماں بہن آئے دیے پر عبارت ہے من من یہ لکھا ہے آئین کے نیچے عبارت ہے آئین جان کی نا رقو والی ہاشی عبارت اس کے نیچے عبارت دیکھو آئین کے نیچے من معتقدات تاکہ سو نظر آ گیا دیکھو دیکھو من معتقدات تاکہ سو برے برے عقیدے رسولوں کے حق میں نبوت کے حق میں اور مدہ عبادت اوسان اور اتباع فیل آبا ابن عطیہ سے منقول ہے اور یہی ہے شرح قول حسن کی اخبار المحیط دیکھو اب مزین کر دیتے ہیں وہ قورانا واسطے ان مشرقین کے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ علیہم نتیجہ اتباع قورانا چل پائے نتیجہ اتباع اور ثابت ہو گئی ان پر بات بات کون سی عذاب کی عذاب والی بات ان پر ثابت ہو گئی فی او مامن فی او مامن کو حضرت فی کے زمانے ما کریں گے اور اس کا متعلق ید خلونا مقدر ہے کیا مقدر ہے داخل ہوں گے یہ لوگ بھی ساتھ ان جماعتوں کے جو تاکہ گزر چکی ان سے پہلے جنوں اور انسانوں سے ان سے پہلے جو جماعتیں گزر چکی یہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گی ان انقا لکھا ہے ابھی جو ہے نا ہبا من اور علت ہے کیوں ثابت ہو چکی ہے ان پر بات اس لیے کہ بے شک وہ سب کے سب تھے وہ خاصرین تباہ ہونے والے برباد ہونے والے اس لیے ان پر بات ثابت ہو گئی ہے بس یہ حضرت آ گیا ان شاء اللہ چلے تفصیل آئے گی چھیا تین بےمان جو ہیں مسئلہ میں پا رہا ہے جتنی مذاہب انسانوں میں مربج ہیں وہ سارے مذاہب جنات میں ہر مذہب کے جنات اپنے مذہب کو رواج دینے کے لیے مختلف کرتب اور کش میں کیا کرتے ہیں سمجھ رہے ہو آگے آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے قتل کا جب مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے نا مشرقین عرب تو شیطان کا امام بھی ان کے اندر انسان کی شکل میں بیٹھا تھا اور اسی طرح خود غزوہ بدر کے اندر آیا تھا یہ بےمان اپنے ہواریوں کو لے کر بندے کی شکل بن کر آیا تھا سمجھا بدر کی لڑائی کے اندر بس اب وقال لدینہ کا بھرو یہ دوسرا شکوا ہے اعلیٰ سبیل ترقی جی۔ کیا ہے پیچھے بتایا ابھی صبح خلاصہ بتایا تھا کہ کتنے شکوے آئے تھے چار الا سبیل ترقی پہلا شکوا تھا آرد اکثر اوم فاملا آرد اکثر اکسر فاملا خبر صبح کے کرتے قرآن سنتے نہیں اب ترقی ہے ترقی یہ ہے کہ خود تو نہیں سنتے پر دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں دوسروں کو بھینا کا فرو لکھا ہے اللہ سبیل ترقی اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لا تسماؤ تدبیر لکھا ہے پہلی تدبیر نہ سنا کرو تم یہ قرآن پاک یہ قرآن کبھی نہ سنا کرو غوفی ہے تدبیر دوم چل گاہے تدبیر دوم اور نہیں چل ہوگا اور اگر پیغمبر سنانے لگے اور اگر پیغمبر سنانے لگے اور شور کرو تم بھی تو اس کے لاکھ و لاکھ باتیں کہا کرو تم بھی تو اس کے میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات ولغو فی ہے کہ دو مطلب ہیں کتنی مطلب ہے دو پہلا مطلب یہ ہے کہ جب وہ پیغمبر سنانے لگے تو تم شور شرابہ کرو ہو ہا کرو تاکہ وہ تھک کر چپ کر کے بس کر سمجھ رہے ہو دوسرا قول یہ کہ بل سے کا منع اس پر سوال کرو علمانہ عالمانہ سوال کرو سمجھا یہ سوال یہ سوال ترکیب کیسے ہے عبارت غلط کر رہے ہو یہ ہے وہ ہے اس قسم کے سوال کرو مولویوں نے سوال کرو اس پر یہ مراد نہیں ہے کتنی مطلب ہے دو اب بلغو پر عبارت ہے پڑھو تو آر وہ بال بالخرافات کہاں لکھا ہے ہاں آر کے نیچے کھڑا ہے آر دو ہو گئے آر دو ہو بال خرافات خوراثات بکو تھی گالیاں بکو غلط غلط باتیں کہو اگر فاؤ افواط یا اپنا آواز اونچے کر لو تم سمجھا تو دیہات و شب شو ہو القاری تشویش پیدا کرو پڑھنے والے پر تشویش پیدا کرو پڑھنے والے پر یہ کس کی عبارت ہے کی ہے اور عبارت کھڑی ہوگی نیچے اور ہے گھر ہاں؟ وہ نہیں یہاں کہاں ہے یہ لفظ کہیں نہیں ہےؤ ہے وہ آئیے بو ہو نہیں آئے لکھ لو یہ لفظ لکھ لو واقع یا ہے نا واقع یا باب ہے نا اس کے امر ہے فی ہے ہے آئیے بو ہو پاڑی ہے وائیے بو ہو فی ہے وہ آئیے بو ہو دیکھ لیا بس اتنا کافی ہے بھی کا حوالہ لکھ لو کرت بھی دیکھ آئے ہے کرو مانے یہ دونوں مانے ہو گئے غوفی ہے اور شور مچاؤ تم بیچ اس کے لال کیا لکھا بون غرض لکھا ہے تاکہ تم امید ہے کہ تم نیچلو گا اس تدبیر سے امید ہے کہ تم اس تدبیر سے تغل بونا غالب ہو جاؤ گے اور پیغمبر ہار کر چپ ہو جاوے اور پیغمبر ہار کر چپ ہو جاوے تم غالب ہو جاؤ پیغمبر ہار کر چپ ہو جاوے فلاں اندین کا فاروق اب حضرت تخویف اخر بھی آ گئی دوسرے شکوے کے بعد اللہ فرماتے کر لو جو کچھ کرنا ہے آگ بھی تیار ہے تمہارے لیے فلاں کنا بس البتہ ضرور چکھائیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا عذاب سخت عذاب شدید نیچے لکھائے بوجہ اس نالائق حرکت و عزم کے بجہ اس نالائق حرکت و عزم کے یہ جو گندی مایا تالا فلا ينقطع ما يتوالى فلا ينقطع جو لگاتار ہوگا اور کبھی ختم نہیں ہوگا بھی کا والا والا نہ جگے اور البتہ ضرور بدلا دیں گے ہم ان کو اصو اللہ بھی کانو یا ملون برے ان اعمال کا جو ہے یہ کرتے ہیں اعمال برے بہت کرتے ہیں سب سے جو زیادہ برا عمل ہے وہ کیا ہے اسفاب کے نیچے لکھا ہے عجیب شرک ازخا دن وہ شرک جو کرتے ہیں اور البتہ ضرور بدلا دیں گے ہم ان کو یا سب سے زیادہ برے ان امال کا جو ہے وہ عمل کرتے ہیں لکھا ہے فی دنیا دنیا دنیا کے اندر جزا اللہ یہ ہے بدلا ہاں، دشمنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی آگ انارو یعنی آگ آگ جو ہے یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلا ہے لہم فی واسطے ان کے بیچ اس آگ کے گھر ہوگا ہمیشگی کا ہمیشگی کا گھر ہوگا جزا ام بیما کانو سباب ضلت چل ہے سباب ضلع یہ ذلت ان کے لیے کیوں آئی ہے یہ ذلت یہ بدلہ ہے ان امال کا بدلہ ہے اس کا جو ہے وہ ساتھ ہماری آیات آیات کے بے آزاد نکل لکھا تکوینیا و تنزیلیا آیات تکوین یا تنزیلیہ کا جج ججہدونا انکار کرتے ہیں انکار یا جدول کا میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جہد کہتے ہیں دل کے اندر حق سمجھ کر زبان سے انکار کرنا دل میں حق سمجھنا ضد کر کے زبان سے انکار کرنا نچل کا ہے عنادن باوجود دل میں حق ماننے سے عنادن باوجود دل میں حق ماننے کے ضد کر کے انکار کرتی ہیں وقال الدینہ کا ربنا ارنا اللہ کال الذین پرچہ لکھا ہے حضرت مشرق پیروں اور مولویوں کے حق میں میری طرف دیکھو ابھی کیا آیا بقال الذین کا لا تسمعوا اللہ فرماتے ہیں آج تو یہ مشرق لوگ اپنے وڈیروں اور اپنے سرداروں کے کہے میں آ کر قرآن نہیں سنتے اور اپنے وڈیروں کے کہے میں آ کر اپنے استادوں اور مرشدوں کے کہے میں آ کر قرآن پر اعتراض کرتے ہیں لیکن قیامت کا دن جب آئے گا تو یہی مشرق مرید اور آیا خدا کو کہیں گے یا اللہ ہمیں وہ مشرق پیر مشرق استاد اور مشرق مولوی اور مشرق وڈیرے وہ ہمیں دکھا تو صحیح جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہم ان کو پاؤں کے تلے رہوں دیں اور اپنا غصہ تو نکالے ہم تو سمجھ رہے ہو آج تو ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور ان کا کہا ہیں قیامت کے دن تو یہ ہار ہوگا وقال الذین کفروا کا لکھا ہے مشرق پیروں اور مولویوں کے حق میں ہے ہاں، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ دین کا سے مراد کون ہے عابد کون مراد ہے مراد ہے کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ربنا اے ہمارے پروردگار دکھا تو ہمیں اللہ غین ازلانا وہ دو فریق اللہ غین نے ہے نا وہ دو فریق دو فریق جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں من الجن وال ان سے جنو اور انسانوں سے دو فریق جنوں کا فریق اور انسانوں کا فریق پیت نالحد نالحمان من قوات وہ گمراہ کرنے والے جنات اور انسان جو اللہ ہمیں وہ دکھا تو صحیح اے ہمارے پروردگار دکھا ہمیں تو وہ دو فریق جنہوں نے گمراہ کیا ہمیں منل جن وال ان سے جنوں اور انسانوں سے لج الما کیا کرو گے کریں گے ہم انہیں تاتا مینا میری طرف دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں آرے نا ربا ہمیں دکھا بھائی وہ بھی جہنم میں پڑے ہوں گے وہ بھی جہنم میں پڑے ہوں گے پھر دکھانے کا کیا مطلب ہے پڑے تو ایک جگہ ہوں گے پڑے تو وہ بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں تو یہ کیوں کہتے ہیں ہمیں دکھا کو گم ہوں گے کیا ایک دوسرے سے جواب جواب یہ ہے کہ وہ ہوں گے نا کیونکہ موزل کیا ہوں گے موزل مانا کرنے والے ان کا گناہ زیادہ ہوگا وہ اور طبقے میں ہوں گے اور یہ ہے ان کا گناہ کم ہوگا یہ اور درجے میں ہوں گے سمجھ رہے ہو وہ جنات اور انسان وہ چونکہ موزل تھے گمراہ کرنے والے ان کا گناہ بڑا تھا وہ اور درجے میں ہوں گے جہنم کے اندر اور یہ ہے گمراہ ہونے والے ان کا ایک گناہ تھا اس لیے یہ اور درجے میں ہوں گے اس لیے کہتے ہیں ہمیں دکھا دکھا تو ہمیں جی یا اللہ ہمیں دکھا تو وہ دو فریق جنہوں نے گمراہ کیا تھا ہمیں جنوں اور انسانوں سے کیا ہو کرو گے نہ جال جل ہوں کرتے ہیں ہم انہیں نیچے اپنے قدموں کے روندیں گے ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے تاکہ ہوں میں وہ دونوں منل اسلینا نچلوں سے نچلے اور نیچے چلے جائیں یہ اور تو کچھ نہیں ہوگا غصہ تو نکلے گا آپ نا سمجھ رہے ہو اور تو کچھ نہیں ہوگا لیکن اپنا غصہ تو نکالیں گے رونگیں گے ان کو پاؤں کے ساتھ اور ان کو ماریں گے تاکہ ہمارا دل کا غصہ تو نکلے ٹھنڈا ہوئے بس ان لدین کالو اب تخویف آئی تھی نا ڈراوا آیا تھا جو لوگ کال لدین کا بھر الا تو مئو کے کہیں گے اگر قرآن نہیں سنتے تھے اللہ نے بنا کیا مت کے دن آج تو ان کا کہا مان رہے ہیں کیا مت کے دن کہیں گے یا اللہ نے دکھا ہم ان کو رون دیں گے دشمن بن جائیں گے اب اس کے بعد بشارت آ گئی کیا آ گئی ہے جن لوگوں نے قال لا کا پر امال نہیں کیا لا تسماؤ پر عمل اور قرآن کو سنا اور اس کو قبول کیا ان کا کیا حال ہوگا ان کا حال ہوگا تو تنسد والے اس کے مدے مقابل ہے سمجھ رہے ہو اب ایک بات سمجھ لو مجھ سے پھر ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے دو کام کے لیے آیا ہے کتنی پہلا کام اپنے آپ کو مکمل کرنا اپنے آپ کو اپنی تکمیل کرے اپنی قوت قادیہ درست کرے قوت عملیہ درست کرے اپنے عقائد اعمال اخلاق کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے وہ سمجھ رہے ہو پہلا کام انسان کا کیا ہے کیا ہے اپنے آپ کو مکمل کرنا اپنا عقیدہ درست کرنا عمل درست کرنا اخلاق درست کرنا ظاہر و باطن کو درست کرنا اس کو کہتے ہیں تکمیل کیا کہتے ہیں یہ ایک کمال ہے جس کے لیے انسان آیا دوسرا کمال جس کو حاصل کرنے کے لیے آیا وہ ہے اکمال کہ خود مکمل ہو کر پھر دوسروں کو مکمل کرے پھر دوسروں کو کیا کرے مکمل کرے سمجھا دوسروں کو تبلیغ کرے دوسروں کو صحیح عقیدے بتائے صحیح اعمال و اخلاق کی تکلیف اپنے تبلیغ کرے تو انسان دو کمال حاصل کرنے کے لیے آیا ہے کتنی دو پہلا کمال تکمیل پہلا کمال کیا ہے تکمیل اپنے آپ کو مکمل کرنا عقائد اعمال اخلاق ظاہر باتیں دوسرا کمال استعمال کہ دوسرے کو مکمل کرے سمجھا ان کو تبلیغ کرے ان الدین پال رب اللہ پر لکھا ہے کمال اول تکمیل کمال اول آگے دو تین ایسے بات کھڑا ہے بمن احسن و من دا اللہ و عاملہ یہاں دوسرا کمال ہے کمال دوم اکمال کمال دوم اکمال اب کرو مانا ان اللہ سمجھا تھی یہ بشارت ہے کیا ہے کے بعد اب بشارت آ رہی ہے بے شک وہ لوگ جو جنہوں نے کہا رب اللہ ہمارا پروردگار صرف اللہ پاک ہے ہے ان اللہ قالوا جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے یاد کر لو یہ بات کہ زبان سے کہنا صرف کافی نہیں بلکہ دل کے اندر تصدیق ہوئے اور پھر زبان سے کہے دل میں کیا ہوئے اور پھر اس لیے نیچے لکھا ہے جنہوں نے دل سے اقرار کیا نیچے لکھا دل سے جنہوں نے دل سے اقرار کیا کیوں حضرت انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ ہو جو رات میں آئے گا قالت قالت آمنا الاعراب آراب آئے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا ہم نے ایمان لایا اللہ حضرت سے فرماتے ہیں قل لم تؤمنو قل حضرت کہے تو تمہیں ایمان نہیں لایا کیوں اس لیے کہ ان کا ایمان فقط زبان کے ساتھ تھا اور دل کے ساتھ نہیں تھا دل میں تصدیق نہیں تھی فقط منافقانہ طور پر زبان سے کہہ رہے تھے اللہ نے فرما دیا تو نے ایمان قبول معلوم ہوا کہ فقط قول کافی نہیں جب تک کہ تصدیق قلب نہ ہو سمجھ رہے ہو کرو مانا ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دل سے اقرار کر لیا جنہوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ رب و ہمارے نفع نقصان کا مالک عزت و ذلت کا مالک بیماری تندرستی کا مالک ہماری خوشی اور غمی کا مالک ہماری ہر شہر کا مالک صرف کون ہے اللہ صرف کون ہے اللہ کا صرف کا کلمہ لکھا ہے نا رب و مارفا ہے اللہ بھی مارفا ہے اثر ہے ہمارا پروردگار پالنے والا صرف اللہ ہے یعنی شرک چھوڑ کر مبحد ہوا یعنی شرک چھوڑ کر موحد ہو گیا سمجھا کہ رب و اللہ کا شرک چھوڑ کر موحد ہو گیا سمجھ رہے ہو اس کے اندر دو درجے آ گئے ایمان کے انابت اور ایمان یاد ہے کہ ہدایت کے کتنے درجے ہیں پہلے دو درجے اس کے اندر آ گئے انابت اور ہدایت انابت اور آگے سمت کام چلا گئے سمت کام مانا کر لو اس کے بعد مرتے دم تک مضبوط رہ گئے اس عقیدے پر اللہ جاننا بھی اس کے بعد مرتے دم تک مضبوط رہ گئے اس عقیدے پر حضرت ابتدا کرنا آسان ہے استقامت مشکل ہے ابتدا کرنا اور استقامت مشکل استقامات ہاں، دورہ تفصیل پڑھنے کے لیے آ تو جاتے ہیں گھر والے بھی نہیں رہنے دیتے کہتے نکلو یہاں سے سمجھا اور آ جاتے ہیں تو چلو وقت بھی گزر جائے گا دورہ تفسیر بھی ہو جائے پھر جب یہاں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو رگڑائی ہے سمجھا پھر پریشانی ہوتی ابتدا کرنا کیا ہے اور استقامت کیا ہے اس لیے بزرگوں کے ہاں مقولہ مشہور ہے اتلو بل استحکام آتا ولا تتلو بل کرام آتا اتلو بل ولا تتلو بل استقامت طلب کرو کرامت کے طالب پیر کے متعلق یہ نہ دیکھو کہ کتنی کرامتیں اس سے رات دن میں ظاہر ہوتی ہیں پیر کے بارے میں یہ دیکھو کہ شریعت پر پورا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے سن رہے ہو ہاں حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں یہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی آیا ان کا مرید ہونے کے لیے کئی دن رہا اور بغیر مرید ہونے کے واپس جانے لگا اجازت مانگی جب تو آپ نے پوچھا نہیں کیوں جا رہا ہے واپس بغیر مرید ہونے کے حضرت اتنے دن رہا میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے واپس جا رہا ہوں آپ نے فرمایا یہ بتا کہ میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف دیکھا ہے تو نے کوئی کام میں نے شریعت کے خلاف کیا ہو کہنے لگا نہیں شریعت پر تو آپ پورا عمل کر رہے ہیں اور میں میری کرامت یہی ہے میری کرامت یہی ہے کہ میں شریعت پر پورا عمل کر رہا ہوں اللہ ہمیں بھی پورا عامل بنائے شریعت خلوت جلوت نے عامل بنائے سمجھا بھی تو اصل چیز جو ہے یہ استقامت ہے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ہوا پر اڑتا آئے اور تم دیکھو کہ اڑ رہا ہے ہوا میں اور کوئی آدمی پانی پر مسلح بچھا کر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے سمجھا لیکن شریعت کے مطابق عمل نہیں ہے تو کہہ دینا کہ یہ بزرگ نہیں یہ شیطان یہ بزرگ نہیں کیا ہے ہاں بزرگ وہ ہے جو شریعت کے مطابق شریعت محمدیہ اعلیٰ صاحب حد صلاح و سلام کے مطابق عمل کر رہا ہے سمجھ رہے ہو اے بسا ابلیس آدم روح حق پس بہر شب سے بہت سارے ابلیس ہیں لیکن صورتیں انسانوں والی ہیں ہیں ابلیس لیکن صورتیں کن کی ہیں انسانوں والی ہیں اس لیے ہر انسان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا دیکھو پہلے کہ شریعت پر عمل ہے یا نہیں ہے وہ سمجھ رہے ہو کار شیتا میں پلد ولی گر والی نسل لانت بر والی کام شیتانو والے اور نام کیا ہے پیر صاحب حضرت صاحب سمجھا نا میں جی؟ ہاں، پوند نامش ولی گر ولی نسل لانت بر ولی اگر یہی ولی ہے تو ایسے ولیوں اوبر خدا کی لانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے سمجھا نا سی جی؟ ہاں ہے تو یہ سلسلہ قادریہ کی دعائیں ہیں ایک دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ اسلام ایمان اور احسان کامل کے ساتھ میرا خاتمہ بالخیر کر ہم نے یہ دعا کیا کرو ہر وقت اسلام ایمان اور احسان کامل کے ساتھ میرا خاتمہ بالخیر کر اللہ پاک سے یہی دعا مانا کرو ہر وقت کرو مانا سمست کہہ تو دیا رب اللہ لیکن چچے نے کہا میں رشتہ نہیں دوں گا وہاں بھی بن گیا ہے تم ہاں پیروں کا منتر ہو گیا میں رشتہ نہیں دوں گا ماموں نے کہا جب تک تو منت نہیں دے گا پیر کیوں تب تک میں رشتہ نہیں دوں گا سمجھا جائیداد سے محروم کر دیں گے باپ نے کہا میں جائیداد کا حصہ نہیں دوں گا جی تو وہاں بھی بن گیا میں تجھے جائیداد کا حصہ نہیں دوں گا لیکن اس سب کچھ کے باوجود کیا ہوا تم مستقام اس کے بعد مرتے دم تک مضبوط رہ گئے اس عقیدے پر اللہ ہم سب کو نصیب فرماوے استقامت نصیب فرماوے فمست مستقام کے متعلق عبادتیں لکھی ہیں حضرت بین سطور ہیں یا حاشیے پر ہیں ذرا توجہ کر کے دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شرح ہے سمت کاموں کا معنی ہم الدین الم جوشر قبل ہے شیا ہودین ابھی بکرن ہے یہ ہاشیے پر لکھا ہوا ہے تلاش کرو ہاشیا ان ابھی بکرن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الدین لم یشرکو جوشر ہے شیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا فلم جلتا سے تو الا ہن غیر فلم جلتا سے تیا کزا کالا مجاہد بھائی کرما سدی وغیرہ آگے کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمت مت کاموں سے مراد کیا ہے اعلی شہادت اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی شہادت پر مستقیم رہ گئے اسی عقیدے کو انہوں نے مضبوط پکڑا اور اسی پر پکے رہ گئے یہ لوگ سمجھ رہے ہو اور اضلاع بھی بڑا عجیب ہے وہ ان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے روایت ہاں؟ ہاں، اور سمت تقامو کے نیچے لکھا ہے سمت تقامو کے نیچے حضرت عمر کا مقولہ ہے لم یرو روغان الثعالب نہیں لکھا ہوا لم یرو ہاں، لم یرو روغان الثعالب لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر نہیں جاتے لومڑی سمجھتے ہو سالبا سالب سمجھا جس طرح لومڑیاں ادھر ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر جاتی ہیں گھستی رہتی ہیں لم یروگ ہاں بریلوں کے پاس بھی چلا گیا جی چاول کھا لیں گے چاہے جلسہ بھی سن لیا چاول بھی کھا لیا سمجھا نا سی جی؟ ادھر بھی چلے گئے ادھر بھی چلے گئے سمجھا باتیں سن لی روٹی مل رہی کھا لی مزے کیے آ گئے بس اور کیا تو سن رہے ہو تم مستان کا مانا لم یرو گو روانس کھا لے گئے لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر نہیں ہوتے ادھر ادھر نہیں جاتے جو کس کا مقولہ ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ وہ سن رہے ہو ایک ہو کر رہو گے تو کام بنے گا ہاں علامت بن جائے تمہاری کہ یہ اشاعت توحید وسنہ کا آدمی ہے وہ سن رہے یہ سیما کا منکر ہے حیات متعارفہ کا کیا ہے منکر ہے علامت بن جاؤ لوگ اشارے کریں تمہیں وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے تب کام بنے گا لوگ اشارے کریں گے نا کہ وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے تب ہم سمجھیں گے کہ اب بات صحیح ہے واضح ہو جائے بات کہ یہ سیما کا منکر ہے حیات حیات النبی حیات متعارفہ کا منکر ہے اور یہ توحید و سنت کا پابند انسان ہے ہاں تب کام بنے گا کہ جا کے اس جلسے میں بھی چلا گیا وہاں بھی چلا گیا اس کو بھی مل لیا اس کو بھی مل لیا ایسے کام نہیں ہوگا لم روان سال میں لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر نہیں جاتے ایک ہو کر رہتے ہیں لا الہ الا اللہ پر مضبوط رہتے ہیں کاتا نزل علیہم الملائکہ سمرہ استقامت کیا لکھا ہے استقامت اس استقامت کا سمراچہ نکلے گا اتریں گے اوپر ان کے فرشتے ان پر کون نازل ہوں گے سبحان اللہ ملائکہ جیسی مخلوق ان کے پاس آئے گی کون آئیں گے ملائکہ ان کے پاس آئیں گے ان کا استقبال کرنے کے لیے اس کے لیے ہاں ملیکا استقبال کریں گے جنتوں کا نادل ہوں گے اوپر ان کے ملیکا ملکا کے نیچے ہے رحمت و بشارت کے کون سے ملیکا رحمت و بشارت کے رحمت لے کر آئیں گے خوشخبریاں لے کر آئیں گے کب اتریں گے بوقت موت وقت جب انسان مرنے لگے گا ملکہ آ جائیں گے خوشخبریاں سنائیں گے آئے گا گنشالا کریں گے بشرا کومل بشرا کمل یوم آج کے بعد تمہارے لیے خوشی خوشی ہے کوئی غم نہیں ہے غم ختم ہو گئے تمہارے لیے وقت موت و در قبر لکھا ہے تو جب سوال جواب ہوگا ربوں کا ماں دینوں کا ماں فی ہفتے اس وقت بھی فرشتے بشارت کے لیے آ جائیں گے آگے ب وقت بے خط جب دوبارہ زندہ ہوں گے قبروں سے اٹھیں گے اس وقت بھی ملک آ جائیں گے قذافی در المنصور عن زید بن لکھا ہے کرو مانا اتریں گے اوپر ان کے ملک رحمت و بشارت کے اللہ تخافو میری طرف دیکھو دو باتیں سمجھانی ہیں سمجھ ہو بات اللہ اکبر کامیابی کے لیے دو شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان سے نقصان دفع ہو جائے نقصان کیا ہو جائے دفع ہو جائے نقصان نہ ہوئے اس کو کہا جاتا ہے دفع مذرت کہا جاتا ہے دفع مذرت اور ہے کہ انسان کی مراد پوری ہو جائے یہ کیا ہے منفیات کیا ہے ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو تجارت میں کامیاب ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں ایک یہ کہ اس کو نقصان نہ ہوگے اور دوسرا یہ کہ اس کو منافع ہو جائے یہ کتنی شرطیں ہیں آخرت کے بارے میں بھی یہی دو شرطیں ہیں کہ انسان نقصان سے بچ جائے جہنم سے خدا کی ناراضگی سے میدان معاشر کی پریشانی سے اور دوسرا یہ کہ نفع مل جائے جنت مل جائے حوض کوثر کا پانی مل جائے شفاعت کبرا و سبرا مل جائے ہم سب کو نصیب فرما یہ لگ بار بار آئے گے دفعہ مزیرت اور جلد منفیات بات سمجھ اچھا اور بات سنو کافر اور مشرق جب مرنے لگے گا تو اس کو دو مصیبتیں اس پر آئیں گی کتنی مصیبتیں ایک مصیبت تو اس پر آئے گی مستقبل کی اور ایک مصیبت آئے گی ماضی کی ایک مصیبت اور ایک مصیبت مستقبل کی مصیبت کیا آئے گی مستقبل کی مصیبت یہ آئے گی اس کو مستقبل کا خوف لاحق ہوگا تو ہو میرے ساتھ مستقبل میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور ڈر لاحق ہو جائے گا اور ماضی کا اس کو غم ہوگا کیونکہ دنیا کے اندر وہ عیش و عشرت میں رہا دنیا کے اندر عیش و عشرت میں رہا اب وہ عیش و عشرت ختم ہو رہا ہے اور آگے کیا ہے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں تو آگے کا خوف ہوگا پیچھے کا غم ہوگا آگے کا اور پیچھے کا غم ہوگا اور مومن موحد جو مستقیم رہے ان کے لیے نہ آگے کا خوف ہوگا نہ پیچھے کا غم ہوگا آگے نیمتے ہی نیمتے اور پیچھے وہ خوش ہوگا کہ میری جان چھوٹ گئی دنیا کی مصیبتوں سے دنیا کی مصیبتوں سے کیا ہو گئی جان چھوٹ گئی اب پڑھو اللہ تخاف ولا تحزنو دفعہ دنو مزرت نمبر اول طریقہ دفاع مصیبت نمبر اول پہلا نقصان دفاع ہو رہا ہے یہ کہ نہ خوف کرو تم یہ کہ نہ ڈرو تم کس بات کا آفات اخرویہ کا آفات آخرت کی جو آفات ہیں ان کا تم کوئی خوف نہ کرو کوئی خطرہ نہ کرو بلا تحزنو دفع مذرت نمبر دو دفعہ مدیل نمبر دوم اور نہ غم کھاؤ نہ مغموم ہو وہ دنیا کے چھوڑنے پر دنیا کے چھوڑنے پر جی مستقبل کا خوف نہ کرو ماضی کا غم نہ کرو دنیا کے چھوڑنے پر وہ اب شروع جلب من سے حت جلد آئے اب جلد منفی آئے اور خوش ہو وہ تم ساتھ جنت کے وہ جنت جو تھے تم وعدے دیے جاتے تھے تم تو ان کے نیچے پیغمبر باباستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت کی تمہیں بشارت دی جاتی تھی اس جنت کی تم خوشخبری سن لو تم خوش ہو جاؤ تمہیں وہ جنت ملے گی نقصان دفع ہو گیا جہنم والا اور نفع پہنچ گیا اس کا نام ہے کامیابی قد اصلاح من سمجھ رہے ہو سی نا او حکم ہم تھے ساتھی تمہارے زندگی دنیا کے اندر دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے دنیا میں بھی میرا کا ساتھ رہتے ہیں نا انسان سے کچھ حفاظت کے لیے کچھ اعمال لکھنے کے لیے اور کچھ نیکی کی تلقین کرنے کے لیے ہم تھے ساتھی تمہارے زندگی دنیا کے اندر نیچے لکھا ہے علقائے صبر و سکون چلکائے تلقائے صبر و سکون در حوادث و الحام حسنات چلکائے تلقائے صبر و سکون در حوادث و الحام حسنات مصیبتیں آتی ہیں تو ملکہ انسان کے دل کے اندر صبر و سکون کا القاع کرتے ہیں کہ اس مصیبت میں صبر کرو صبر کرو اور کوئی حوادث آ جائے تو اور ساتھ ساتھ حسنات کا الحام بھی کرتے ہیں یہ نیکی کرو یہ نیکی کرو یہ نیکی کرو سمجھا القائے صبر و سکون در و الحام حسنات و فل اور ہم ہی ساتھی ہیں تمہارے آخرت کے اندر آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے بلحما جنت جسمانیہ کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے جسمانیہ کا اور واسطے تمہارے بیچ اس جنت کے ماں تشتہی انفسکم وہ چیز ہوگی جو خواہش کریں گے نفس تمہارے جو چیز تمہارے نفس کیا کریں گے کیا کریں گے خواہش کریں گے یہ غیر اختیاری لکھا ہوا ہے نا ماتس صحیح یہ لکھا ہوا ہے نا بس میں فرق عرض کرتا ہوں ولاکم فیا تدعون نمبر دو اختیاریہ اقلی روحانیہ اور واسطے تمہارے وہ بیچ اس جنت کے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے میری طرف دیکھو ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کا انسان ارادہ کرتا ہے کیا کرتا ہے ارادہ کرتا ہے پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مانگتا بھی ہے وہ ہے اختیاری وہ کیا ہے اور ایک چیز ہے جو انسان کے دل میں خواہش آئی اور نکل گئی خواہش آ گئی بلا اختیار بلا قد و ارادہ خود بخود خواہش آ گئی اللہ فرماتے ہیں جو کچھ مانگو گے ارادہ کر کے وہ بھی ملے گا اور ماں اور بدکم بغیر ارادے کے جو خواہش ہوگی وہ بھی کچھ سمجھ آیا ہے ماں کا جس چیز کا تم ارادہ کر کے مانگو گے وہ بھی تمہیں ملے گی اور بغیر قصد و ارادے کے جو خواہش ہو جائے گی وہ بھی ملے گی ماں ماتی اختیاریہ ہے اور ماں تدعون اختیاریہ ہے سوچ رہے ہو کیا چاہے اختراریہ جو بغیر ارادے کے خواہش ہو گئی اور ماں کیا چاہے اختیاریہ ہے ایک بات دوسری بات سن لو کہ جو انسان ارادہ کرتا ہے عزم کرتا ہے اور وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر انسان کو خوشی ہوتی ہے نہیں ہوتی انسان کی روح خوش ہوتی ہے نا تو ماتداؤن جس طرح اختیاریہ ہے اس طرح روحانیہ بھی ہے چاہے روحانیہ بھی ہے تو انسان کا روح خوش ہوگا کیونکہ جو چیز انسان کی تمنا ہوئی ارادہ ہوا کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے وہ مل گئی تو انسان کا روح خوش ہو جائے گا نا اس لیے ماتحی پرچہ لکھا ہے اضطراری اور ماں سیا ماں پر لکھا ہے روحانیہ جی؟ آج اختیاری ہے اس لیے یہ عقلی بھی ہے اور روحانی بھی ہے ایک عبارت آپ کے پاس یہ لکھی ہے ہاں یہ لکھا ہے ملا کر کچھ مات پر ہے کچھ آگے انفسکم کے اوپر ہے جانی طلب اضطراری و اختیاری دونوں برابر ہیں لکھا ہے جانی طلب اضطراری و اختیاری دونوں ہاں دونوں ملے گی اضطراری طلب ہوگی وہ بھی ملے گی چیز اور اختیاری ہوگی وہ بھی ملے گی ماتدہ داؤن اختیاری ہے ماتشتے ہی چاہے اضطراری ہے جی؟ اور بات ہے تمہارے بھی تو جنت کے وہ کچھ ہوگا جو تم مانگو گے من غفور الرحیم یہ مہمانی ہے اس ذات پاک کی طرف سے جو بخشنے والی رحیم یعنی بڑی مہربان ہے یہ اس ذات پاک کی طرف سے مہمانی دی جا رہی ہے یہ اکرام ہے یہ عزت کے ساتھ اور مہمان جس طرح سے آتا ہے اور اس کی عزت کی جاتی ہے اور اس کو مہمانی دی جاتی ہے یہ تمہیں مہمانی دی جائے گی سمجھ رہے ہو ومن آسن ممن دعا اللہ حضرت یہ کمال دوم اکمال کمال دوم لکھا ہوا ہے کمال دوم کمال اکمال لکھا ہوا ہے یہ بھی صحیح ہے میری طرف دیکھو گے